وہ کہنے لگیں ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے